ابی بن کاب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے آپ نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے پھر وضو کرے اور نماز پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ترانوے